حضرت ابو بکر رحمہ اللہ بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی نانی حضرت سعودہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباحہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا پھوپی جان آپ کو حج کرنے میں کیا رکاوٹ درپیش ہے انہوں نے کہا میں بیمار عورت ہوں اور راستے میں رک جانے اور سفر جاری نہ رکھ سکنے سے ڈرتی ہوں آپ نے فرمایا احرام باندھ لیجئے اور شرط کر لیجئے کہ آپ وہی احرام کھول دیں گی جہاں آپ کو رکاوٹ پیش آ جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھتیس